حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے کسی شخص کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا اس کو کس نے پیدا کیا حتیٰ کہ کہتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا بس جب تم میں سے کوئی اس حد تک پہنچ جائے تو وہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دے مشکات المصابی حدیث نمبر پینسٹھ